يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا اے نبی آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لا دیں موسا علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہا تھا کہ اے موسا ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دو بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسا علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور سریح دلیل عنایت فرمائی اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر تور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول و قرار لیے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے یہودی موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس طرح موسا علیہ السلام اللہ کی طرف سے تورات ایک ساتھ لکھی ہوئی ہمارے پاس لائے آپ بھی کوئی آسمانی کتاب پوری لکھی لکھائی لے آئیے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نام اللہ تعالیٰ خط بھیجے کہ ہم آپ کی نبوت کو مان لیں یہ سوال بھی ان کا بدنیتی سے بطور مذاق کے اور بطور کفر کے تھا جیسے کہ اہل مکہ نے بھی اسی طرح کا ایک سوال کیا تھا جو سورہ اسرا میں مذکور ہے کہ جب تک عرب کی سرزمین پر دریاؤں کے ریل پیل اور تر و تازگی کا دور دورہ نہ ہو جائے ہم اے نبی محمد آپ کے نبی برحق ہونے پر ایمان نہیں لائیں گے بس بطور تسلی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اس سرکشی اور بیجا سوال پر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو ان کی یہ بری عادت پرانی ہے انہوں نے موسا علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بےحدہ سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ اس تکبر سرکشی اور فضول سوال کی پاداش بھی یہ بھگت چکے ہیں یعنی ان پر آسمانی بجلی گری تھی جیسے سورہ بقرہ میں تفصیل بار بیان گزر چکا ہے ملاحظہ و آیت و عید تم یا موسا لن نر اللہ جہرا یعنی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم صاف طور پر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں بس تمہیں بجلی کے کڑکے نے پکڑ لیا اور ایک دوسرے کے سامنے سب ہلاک ہو گئے پھر بھی ہم نے تمہاری موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے بطور مذاق اور اپنے کفر اور سرکشی کے باعث کیا تھا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے چہرے کے دیدار کا سوال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں کیا ہے اور اپنی امت کو بھی یہ خبر دے گئے ہیں کہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں تمام اہل ایمان مرد و عورتیں جنت میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کا دیدار کریں گے جو جنتیوں کو ملنے والی تمام نعمتوں سے عظیم تر نعمت ہوگی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکنے کے بعد بھی ان لوگوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا مصر میں اپنے دشمن فرعون کا موسا علیہ السلام کے مقابلے میں ہلاک ہونا اس کے تمام لشکروں کا نامرادی کی موت مرنا اور ان کا اس دریا میں سے بچ کر پار نکل آنا ابھی ابھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا تھا لیکن وہاں سے کچھ دور جا کر بت پرست کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے پیغمبر موسا علیہ السلام سے کہتے ہیں ہمارا بھی ایک معبود ایسا ہی بنا دو جس کا پورا بیان سورہ آراف میں ہے اور سورہ توحہ میں بھی جن کی تفسیر اپنی اپنی جگہ پر آپ سماعت کریں گے موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں ان کی توبہ کی قبولیت کی یہ صورت ٹھہرتی ہے کہ جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی وہ گوسالہ پرستوں کو قتل کریں جب قتل شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور مرے کو بھی دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں بس یہاں فرماتے ہیں ہم نے اس سے بھی درگزر کیا اور یہ جرم عظیم بھی بخش دیا اور موسا علیہ السلام کو ظاہر حجت اور غلبہ عنایت فرمایا اور جب ان لوگوں نے تورات کے احکام ماننے سے انکار کر دیا موسا علیہ السلام کی فرما برداری سے بیزاری ظاہر کی تو ان کے سروں پر تور پہاڑ کو معلق یعنی لٹکا دیا اور ان سے کہا کہ اب بولو پہاڑ گرا کر دبا دوں یا احکام قبول کرتے ہو تو یہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور گریا وزاری شروع کی اور احکام الہی بجا لانے کا مضبوط عہد و پیما کیا یہاں تک دل میں دہشت تھی کہ سجدے میں بھی کن اکھیوں سے اوپر کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ نہ گر پڑے اور دب کر نہ مر جائیں پھر پہاڑ ہٹا لیا گیا ان کی دوسری سرکشی کا بیان ہو رہا ہے کہ قول و فعل دونوں کو بدل دیا حکم ملا تھا کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدے کرتے ہوئے جائیں اور حتتن کہیں یعنی اے اللہ ہماری خطائیں بخش دیجئے کہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا اور تھک کر بیٹھ رہے جس کی سزا میں چالیس سال میدان تئی میں سر گشتہ اور حیران و پریشان رہے لیکن ان کی کم ظرفی کا یہاں بھی مظاہرہ ہوا اور اپنی رانوں کے بل گھسٹتے ہوئے دروازے میں جانے لگے اور فی شعیرتن کہنے لگے یعنی گیہوں کی بالیں ہمیں دیجیے پھر ان کی اور شرارت سنیے کہ ہفتے والے دن کی تعظیم و تکریم کرنے کا ان سے وعدہ لیا گیا اور مضبوط عہد و پیما ہو گیا لیکن انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی اور نافرمانی پر کمر بستہ ہو کر حرمت کے ارتکاب کے ہیلے نکال لیے جیسے کہ سورہ آراف میں مفصل بیان ہوگا ملاحظہ ہو سورہ آراف کی آیت وس سنن ترمیدی کی حدیث میں بھی ہے کہ یہودیوں سے خاص اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن کی تعظیم کا عہد لیا تھا یہ پوری حدیث سورہ آراف کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ سمبینان کی تفسیر میں آئے گی انشاء اللہ تعالی